قرآن کریم میں تدبر کے لیے ہم کچھ اصول اور مبادی بیان کر رہے تھے اس میں سے قرآن کریم کی تعریف اور مخاطبین قرآن کریم حکمت نزول قرآن کریم تو ہم نے یہ بیان کیا کہ جب آپ کسی آیت میں تدبر کرتے ہیں تو یہ سوچ لے کہ اس آیت میں قرآن کریم کی تعریفیں یا قرآن کریم کی نزول کی حکمت بیان کیا گیا ہے یا اس آیت میں کسی کے ساتھ خطاب ہے قرآن کریم کے مخاطبین دو فرقے کے ہیں منقادین اور غیر منقادین غیر منقاد کے چار فرقے تھے مشرقین یہود نصارا اور منافقین تو جب آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لے کہ اس میں غیر منقادین کے ساتھ اگر خطاب ہو تو مشرق کے ساتھ یا یہودی کے ساتھ یا نصرانی کے ساتھ یا منافق کے ساتھ اگر مشرق کے ساتھ ہو تو شرک کے دو اقسام ہیں شرق اعتقادی اور شرک فیلی شرق اعتقادی کے چار اقسام تھے فی العلم فی تصرف فی دعا اور فی العبادت مشرقین کے چار اقسام تھے مشرقین بل صالحین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹہرایا تھا مشرقین بالملائکہ مشرقین بالجن اور مشرقین بالکواکب اگر شرک فیلی کی تردید ہو تو اس کے دو معظم اقسام میں تحلیل و محرم اللہ اور تحریم و محلہ اللہ تو کون سی قسم کے شرک پیرا دے اسی طرح یہودیوں کے ساتھ اگر خطاب ہو یہودیوں پہرا دو تو یہودیوں کے اس میں سے کون سی صفت کا تذکرہ ہے اور کون سی قسم کے صفت پہ ہے نسوارا کے ساتھ ہو یا منافقین کے ساتھ تو منافقین دو قسم کے ہیں منافق اعتقادی اور منافق عملی کون سے قسم کے منافق پہ تردید ہے تو اس کا تصدیقی تذکرہ ہم نے پچھلے پانچ دروس میں کیا اب ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر منقادین کے ساتھ خطاب ہو منقاد یعنی تابدار اللہ تعالی کے تابدار لوگ تو ان کے ساتھ جب خطاب ہو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے خوشخبری اور بشارت کے دو اقسام ہیں خوشخبری یا دنیاوی یا اخروی جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں بشارت دنیاویہ اور بشارت اخرویہ پر کبھی کبھار تسلی دیتے ہیں کبھی کبھار تشجیع اور بہادری کبھی صبر اور کبھی ربط اور قلب اور کبھی کبھار زجر دیتا ہے یعنی تنبیح دیتا ہے کیونکہ انسان ہے ممتاز کبھی کبھار سستی بھی کر سکتا ہے کبھی کبھار غلطی بھی کر سکتا ہے تو ان کو زجر بھی دیا جاتا ہے اس کے چند مثال بطور نمونہ ہم پیش کرتے ہیں ملتاق کو کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کا بشارت دیتا ہے یعنی خوشخبری دیتا ہے اور وہ خوشخبری وہ بشارت کبھی دنیاویہ اور کبھی اخرویہ بشار جس کو ہم بشارت دنیاویہ اور بشارت اخرویہ سے تعبیر کرتے ہیں تو مثلا بشارت دنیاویہ سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو پچیس نکالیے سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو پچیس بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا ينددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به یہ بشارتی دنیاویہ غزوہ بدر شروع ہے اور اللہ تعالی کی طرح سے خوشخبری اور بشارت کہ آپ لوگوں کی تعاون اور امداد کے لیے میں نے پانچ ہزار بیچنے کا فیصلہ کیا اب کسی کے پاس معاونت کے لیے اور تعاون کے لیے جب فرشتے آتے ہیں دوست احباب آتے ہیں تو یہ ایک بشارت ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلا ان تصبیا دو من فور اندار یمدد ربکم بخم گم آلاف من الملائکت مسلمین ہاں کیا نہیں اگر تم جنگ میں ثابت قدم رہو اور نافرمانی سے پرہیز کرو اور دشمن پر وقتاً فوقتاً ٹوٹ پڑے تو تمہارا رب پانچ ہزار محسوس نشان والے فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا وما اللہ اللہ بشرا لکم اور اللہ تعالیٰ نے یہ تعداد ملائک یہ امداد محض تمہاری خوشی کے لیے مقرر کی ورنہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا لیکن جب ساتھی زیادہ ہو معاون زیادہ ہو تو انسان کو اتمنان قلبی بھی ہوتا ہے وَمَا ماں جا لہ بسرال بولے تب میں بڑوب اور اسی لیے کہ تمہارے دل اس انداز سے اطمینان حاصل کریں منا سر اور نہیں ہے فتح نصر کبھی ابتدائی فعل مراد ہوتا ہے اور کبھی انتہائی فعل ابتدائی فعل ہے امداد امداد تو انسان بھی کر سکتا ہے ماتا تل اسباب اور اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے کا الاسباب ظاہری اور ادھر حاصل کیا عوام نصر اللہ اللہ ادھر امداد مراد نہیں بلکہ ادھر انتہائی فعل مراد ہے اور انتہائی فعل ہے فتح انسان فتح نہیں دے سکتا ہے فتح دینے والا صرف اللہ ہی ہے تو ادھر انتہائی فعل مراد ہے ورنہ اگر آپ ابتدائی فعل مراد لیں تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَإِنِ ہوا فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ منصر تو نصر تو انسان کے لیے بھی ثابت کیا گیا نہیں ادھر انتہائی فعل مراد ہے تو یہ نَصْرُ إِلَّا من آئیے وہ منسر و تو فتح یعنی فتح تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہے جو بڑی قوت و حکمت کا مالک ہے اسی طرح وما جعلہ اللہ اللہ بشرا ولتطمئن به قلوبكم وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم سورہ انفال میں بھی بیان فرمایا ہے اسی طرح بشارت دنیاویہ اور بشارت اخرویہ سورہ نحل آج نمبر اکتالیس نکالی ہے سور محل آج نمبر اکتالیس وینا حجرو ممباد لن بویا نو بھی دنیا ہسانا ولا گرلا اکبر لوکانیا نلینا جروا دمام لنبویا في الدنيا حسنا اور جن لوگوں نے بعد اس کے گین پر ظلم کیا گیا اللہ کی لیے اپنا وطن چھوڑا تو ہم ضرور ان مہاجرین کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے اور یقیناً دنیا میں جو کچھ عطا ہوگا اس سے آخرت کا سواب بہت بڑا ہے ہی یا سواب کو جانتے تو مسلمان ہو جاتے لیکن ان کو تو پتا نہیں ہے ان نعمتوں کا ان خوشیوں کا ان خوشخبریوں کا اسی طرح سورہ یونس آٹھ نمبر چونسٹھ یونس آٹھ نمبر چونسٹھ یہ احوال منقادین سورہ یونس آٹھ نمبر چونسٹھ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو لال العظيم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ان کی جی دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی بشارت و شبری ہے بشارت دنیاوی بھی ہے اور بشارت اخروی بھی دنیا دنیاوی خوشخبری بھی ہے اور اخروی خوشخبری بھی لهم البشرا في الحياة الدنيا و الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبدیل آل کلمات اللہ اللہ کی کلمات بدلا نہیں کرتی کلمات اللہ ذالک الفوز العظیم یہ بشارتی تو بہت بڑی کامیابی ہے کیونکہ انسان کو جب کوئی انسان خوشخبری دیتا ہے تو بڑا خوش ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو تو اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہوگی اب اس آیت میں آپ سوچتے ہیں <clears throat> تو آپ کو خود بخود پتا لگتا ہے کہ ان آیات میں احوال منقادین بیان کیا گیا ہے اور احوال منقادین میں سے بشارت خوشخبری ہے اور بشارت دنیاوی آبی بھی ہے اور بشارت اخروی آبی ہے لوم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخران کبھی کبھار کوئی خوشخبری دیتا ہے لیکن پھر وہ کام ہو نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو اللہ اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين اور تم کم ہمت مت بنو اور غمگین نہ ہو حالانکہ تم ہی غالب رہو گے وانتم الآلون حالانکہ تم ہی غالب رہو گے ان کو تم مومنین بشر بشر دیکھے تم کامل مومن ہو تو یہاں بشارتی دنیاویہ اپنے دشمنوں پہ تم لوگ غالب رہو گے یہ بشارتی دنیاویا ان کنتم تعلمون اسی طرح بشارت اخرویہ تو کبھی کبھی بشارت دیتا ہے اور بشارت اخروی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ان ساتھ نکالیے وَبَشِرِ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ وَبَشِرِ الَّذِينَ آمُنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ بشارت اخرویہ وبشر الذين وہ وعملوا الصالحات بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا آیت نمبر پچیس وبشر الذين آلو وعملوا الصالحات سورہ بقرہ آیت نمبر پچیس وبشر الذين لینا وعملوا الصالحات بشارت دو ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا ان لہم جناتین تجری من تجری منتا ڈیل نار کل من گم نا مل سمرس کا من قبل و ادوبی به پہ ولو تو ہرا تم اویا خالی خالدون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نئے کام کرتے رہے نئے کام وہ ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہو اگر کوئی اپنی طرف سے ایک عمل بنائے اور کہ نیک عمل ہے وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا قاضی بیزاری نے لکھا ہے نیک عمل ہوئے جس کو نے مقرر کیا ہو شریعت میں نو وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا جیسا کہ لوگوں نے پندرہ شابان کی رات کو نوافل شروع کی ہے اور اس کو نیک عمل مقرر کیا اور پھر اس کے لیے موضوعی اور کمزور روایت پیش کرتے ہیں سنتوں کے بعد حیات اجتماعی کے ساتھ دعا مانگنا اس کو لوگوں نے نیک عمل بنا حالانکہ ثابت نہیں نہیں جنازہ کے بعد دعا لوگوں نے نیک عمل بنا ہے لیکن یہ نیک عمل نہیں ہے یہ بدعت تھے جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ اور صحابہ سے ثابت نہیں من ما سوى شر نیک عمل ہے جس کو نے مقرر کیا ہو اور اسی وجہ سے حافظ ابن کثیر نے تفسیر سورہ محمد میں لکھائے اما اہل سنت والجماع فیقولون کل قول وفعل لم يفعل لم يثبتان صحابا فهو بدات اہل سنت والجماعت وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جو عمل صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہوتا لسبقونا ایلیہ اسی وجہ سے کیا کرے عمل نیک ہوتا تو ہم سے پہلے صحابہ کرام کرتے جو عمل صحابہ کرام رسول اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ نیک عمل نہیں ہو سکتا اور رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو محدود کلو بیدا دن ضلال ہر نیا کام دین میں ہو ہے نیا کام اور دین میں ہو بدعت کے لیے دو شرطیں احداث اور تدین نیا ہو پیغمبر اور صحابہ نے نہ کیا ہو اور پھر اس کو دین سمجھے اگر دین نہ سمجھے دنیاوی کام ہے پھر بھی بیدت نہیں اگر نیا بھی ہو اور دین بھی سمجھے تو اس کو بیدت کہا جاتا ہے کچھ لوگ دھوتا دیتے ہیں فلاں کام پیغمبر نے نہیں کیا ہے فلاں نہیں کیا یہ بھی بیدت ہے ہم کہتے ہیں وہ دنیاوی امور ہے دنیاوی کام ہے من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد پیغمبر پاک نے فرمایا من احدث فی امرنا فی امرنا یعنی فی دیننا جس نے ہماری دین میں نیا کام گھڑا اور جو ہم نے نئی کا کیا ہو من امر منفی او مردود ہے اور ایک ہے فی امرنا اور دوسرا ہے امرنا فی امرنا اور لے امرنا میں فرق ہے اگر تمہیں کوئی کہے کہ پیغمبر پاک نے کوئی کتاب لکھا تھا صحابہ کرام نے کوئی کتاب لکھی تھی تو پھر کتاب لکھنا بھی بدعت تھے تو ہم کہتے ہیں کتاب لکھنا یہ دین نہیں ہے یہ دین کی لیے ایک دین کی لیے نیا کام کرنا وہ اسباب اور مسالے مر جس نے شرعقائی پڑھا اس کو پتا ہے اور ایک دین میں نیا کام کرنا دین میں نیا کام کرنا یہ بدعت ہے اور دین کی لیے جیسا کہ مدارس نبی علیہ السلام صاحب کرام نے ایسے نہیں بنائے تھے وضو خانے اس طرح نہیں بنائے تھے یہ دین نہیں ہے یہ دین کی لیے ہے دین میں نیا کام یہ بے ہے اسی طرح عمل صالح وہ عمل ہے جو پیغمبر پاک اور صحابہ کرام نے کیا ہو تو اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے جس نے <clears throat> عمل صالح کیا بشر الَّذِينَ آمَنُوا منوان صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تجری مندا تلا نارو كُلَّمَا رُزِقُوا مِنَا مِنْ من سمر قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون کامل بشارت ذکر کیا اور اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا خوشخبری سنا دیجئے ان کے رہنے کے لیے باغ ان جمنا جناتین ان کے رہنے کے لیے باغ کبھی کبھار کسی کام نہ اگر نہیں ہوتا تو حیران پریشان کبھی ایک گھر میں رہتا ہے کبھی دوسرے گھر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں کہ ان کے اپنے گھر ہوں گے کبھی کبھار اپنا گھر ہوتا ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہوتی کبھی ایک ہمسائے کے دروازے پہ جاتے کبھی دوسرے ہمسائے کے دروازے پہ اور ادھر سے پانی لاتا ہے تو اللہ نے فرمایا تجری منتا نہار جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے تجری منتا نہار جنگی نیچے نہر بہ رہی ہے اور نہر ہے وہ سورہ محمد آج نمبر پندرہ میں اس کا تذکرہ ہے فیا انہار مما ان غیر آسنن وانہار من آسل مصفا وانہار من خمر وانہار من لبن لم يتغیر طعمون وانہار من آسل مصفا وانہار من آسل مصفا وانهار من خمر لذت للشاربين پانی کے نہریں ہوں گی اصل مصفا شاہ کی نہریں ہوں گی اسی طرح دودھ کی نہریں ہوں گی شراب کی نہریں ہوں گی تو کسی کے در پہ اور ہمسائے کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی کبھار اپنا گھر بھی ہے پانی بھی اس میں ہے لیکن کانی کے لیے کچھ میسر نہیں تو اللہ نے فرمایا کنڈا مارو من ثمرت الرزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبلو کنما ولی کو جب کبھی ان باغوں کا کوئی پل انہیں کانی کی کو دیا جائے گا تو ہر دفعہ کہیں گی کہ یہ تو وہی ہے جو اسے پہلے دیا جا چکا ہے یہ اسی لیے کہ ان کو کانی میں تکلیف نہ ہو کیونکہ جب انسان نے کوئی چیز گایا نہ ہو اس کو طریقہ نہیں آتا تو اس کو تکلیف ہوتی ہے کانے میں تو اللہ تعالیٰ کانا بھی دیتا ہے پھل بھی دیتے ہیں اور پھر ایسے پھل جو پہلے ان کو ملے ہوں وہ دوری ہی تو کبھی کبھار اپنا گھر بھی ہوتا ہے اس میں پانی بھی ہوتی ہے کے لیے پل وغیرہ بھی میسر ہے لیکن انسان اکیلا ہو گھر میں اکیلا ہو اپنے کمرے میں تو سوچتا ہے اگر میرے ساتھ میرے ہم سفر ہوتی میرے ساتھ میری بیوی ہوتی میرے ساتھ میرا شوہر ہوتا بیوی سوچتی ہے تو پھر بڑا مزہ ہوتا اپنا گر باہر پھل میرے ہیں لیکن اکیلی ہوں تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيَا أَزْوَاجُونَ ان کے ساتھ ان کی بیویاں بھی ہوں گی تو کبھی کبھار گھر بھی میسر سر باغات بھی سر پانی بھی مویا سر بھی بیمویا سر کانی پینے کے لیے پھل بھی میاں سر بیوی بھی میاں سر لیکن بیوی ایسی ہے جو گندگی کا دیر ہے صفائی کا بالکل خیال ہی نہیں رکھتا تو بھی بڑا مصیبت ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا بھی نہیں متحارا پاکیزا بیویاں بھی ایسی جو پاکیزا ہے ایسی بیوی نہیں جس سے بیل جیسا بول نکلتا ہے ایسی بیوی بھی نہیں گھر بھی ہو پانی کی چیزیں بھی ہو پانی بھی ہو اور پھر بیوی بھی ایسی کہ پاکیزہ بیوی وَلَوْ فِيَا أَزْوَاجٌ ہر تو کبھی کبارے ساری کے سارے نعمتیں میسر ہو لیکن چند دنوں کا بیوی فوت ہو جائے اور شوہر اکیلا رہ جائے شوہر ہو جائے بیوی اکیلی رہ جائے گی نہیں نہیں وَهُمْ خالی خَالِدُونَ اور یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے وَهُمْ بھی خَالِدُونَ کامل بشارت اخرویہ تھوڑا سا محنت کرنا چاہیے تم تھوڑا سا محنت کرو تو کامل بشارت اخرویہ تمہیں خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی مزرات دنیا مضروات الاخرہ دنیا کی مصیبتیں اور تکلیفیں آخرت کے لیے خوشیوں کا سبب بنے گا خفت الجنت بالمکارے وہ وخفت النار بشہوات اس کا مطلب یہ ہے تو کامل بشارت ذکر کیا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم بیا خالدون ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے کامل بشارت اخرویہ یہ منقادین کے لیے تو اگر اس آیت میں آپ سوچیں تو خود بخود آپ کو پتا لگے گا کہ اس آیت میں احوال منقادین بیان کیا گیا ہے احوال منقادین میں سے بشارت اخرویہ اور بشارت اخروی آخر کامل بشارت اسی طرح سورہ رحمان آیت نمبر چوبیس نکالیے سورہ رحمان آیت نمبر چوبیس وَلِمَنْ خَابَ مَقَامَ رَبِّهِ بی خا بکامر بھی جنتان اور جو سمجھنے پر وندگار کی روبرو بھرو کھڑے ہونی سے ڈرتا رہتا ہے اس کے لیے جنتان دو ہیں جنتان دو باغ یعنی مطلب یہ کہ ایک طرف بھی باغ ہوگا دوسرے طرف بھی باغ ہوگا باغات کے درمیانی زندگی گزاریں گے اسی طرح سورہ نبا آج نمبر اکتیس بشارت اخرویہ سورہ نبا آج نمبر اکتیس ان المتقين مفازا حدائق واغنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا ان للمتقين مفازا البتہ متقین کے لیے پریزگاروں کی لیے پروزگاروں کو ان کی مراد ملتی ہے مفازا متقا کا و اغنابا وہ مراد باغ اور انگور ہے وکوائبا اترابا کبھی کبار مکانی پینے کی چیزیں مختلف قسم کی فروٹ اور پل ہیں لیکن اکیلے تو اکیلے نہیں وَقَوَائِبَ اَتْرَابَ اور نوجوان ہم عمر عورتیں وہ اور نوجوان عورتیں اطرابا کبھی کبھار ایک انسان تو شادی کر پائے لیکن اس کو پتا نہیں لگتا اور جب شادی کرتا ہے تو بعد میں پتا لگتا ہے کہ تو میری والدہ کی عمومر عمر ہے بڑی ہوتی ہے انسان نوجوان اور بی تو اس زندگی کا پر مزہ نہیں ہوتا مزہ تب ہوتا ہے جب مرد اور خاتون ہم عمر ہو قریب العمر ہو یا خاتون جھوٹی ہو شوہر سے لیکن جب خاتون اما کی عمر کی ہو بڑی ہو پھر بڑی مصیبت بن جاتی ہے نہیں وہ تو اور نوجوان عموم منوا ہیں ہاں، جس کا بیوی کے بجائے امی کہتے ہیں <laughs> تو وہ اس کی زندگی کا مزہ نہیں ہوتا جب عورت بیوی بوڑھی ہو اور مرد نوجوان ہو اس زندگی کا مزہ نہیں جب ہم عمر ہو وہ قواعبہ اطرابا چراب سے جیسا کہ انہوں نے آپس میں کھیل کود کیا ہو یہ یعنی اطرابا وہ قواعبہ اطرابا نوجوان عمر عورت ہم عمر عورت ہیں وکاسن دیہاتا اور لڑ رہے وہ شراب کی جامے لڑ لبرے چھلکتے ہوئے شراب کی جام بھی ہو وہ اترابا وکاسن دیہاتا کبھی کبھار ہم عمر عورت بھی ہو لیکن بد اخلاق ہو گاڑی کا ہو گھر میں یوں بھی بڑا مصیبت ہو نہیں ایسا نہیں لا یسمعون لغوا لو کذابا وہاں یہ لوگ نہ تو کوئی بات سنیں گے اور نہ جٹلانا لا یسمعون فیا لغوا ولا کذابا جزاء من رب کا تو ان حسابا ان کو یہ صلاح دیا جائے گا جو آپ کے رب کے جانب سے کامل انعام ہوگا تو کامل بشارت بشارت دنیاویہ اور بشارت اخرویہ تو کبھی کبھار آپ کسی آیت میں سوچتے ہیں تو دیکھ لے اس میں اگر احوال منقادین ہو تو منقاد کے احوال میں سے کبھی بشارت ہوگی اور یہ بشارت کبھی دنیاوی اور کبھی بشارت اخرویہ وری جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تلاوت کریں گے تو جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا شیخ القرآن اللہ کی رحمتیں ان پہ <clears throat> فرماتی تھی میں امی میں طالب علم تھا وہی وقت تھا جبکہ میں بالغ میں تھا اور میں بڑی بڑی کتابیں حمد شرجہ منجی پڑھ رہا تھا تو صبح میں نے ایک طالب علم کا قرآن مجید اٹھایا میں تلاوت کر رہا تھا اس قرآن کریم میں اس نے جگہ جگہ لکھا تھا زجر تفریح بشارت اور جب میں اس عید میں سوچتا تھا تو جس کے پاس زجر لکھا تھا تو اس میں زجر تھا تنبیہ تھی جہاں بشارت لکھا تھا ادھر بشارت تھی جہاں تخلیف لکھا تھا اس آیت میں میں سوچتا تو تخلیف تھا مجھے بڑا پسند آیا میں نے اس طالب علم کو کہا کہ تمہارے قرآن مجید میں میں صبح تلاوت کر رہا تھا تو اس میں میں نے یہ دیکھا کہ آپ نے لکھا ہے زگل بشارت یہ سے جگہ جگہ یہ آپ نے کون سے تفسیر سے لکھا ہے اسے کہا یہ میں نے تفسیر سے نہیں لکھا ہے یہ ہمارا ایک استاد ہے جو ہمیں قرآن پڑھاتا ہے اور وہ فرماتے ہیں یا زجر یا تفریح ہم لکھتے ہیں میں نے کہا استاذ کہاں پہ اس نے کہا وہ علی میں ایک علاقہ ہے وہاں بچ رہا اور وہاں بچ رہا کے ساتھ ڈیرا مولانا حسین علی ہے تو مولانا حسین علی ہمارے استاد ہے تو یہ ہم نے ان سے لکھے ہیں میں نے فوراً اپنا بستر باندھا اور میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں اس نے کہا نہیں ابھی نہیں وہ جب مدرسوں کی چھٹی آؤ جا کے تو ادھر سے قرآن دیتا ہے میں نے کہا نہیں میں تو اس کے لیے نکلاؤں گھر سے کہ میں قرآن کریم سیکھوں کتابیں میں پڑھتا ہوں اس کے لیے کہ میں قرآن کریم کو سمجھوں اس نے کہا نہیں ابھی نہیں اور جب شابان شروع ہو جائے تو آپ ادھر جائیں میں ان سے پتا لیا جب شابان آیا تو میرا کیا بستر تھا ایک کمبل تھی اور ایک سرحانہ تھا وہ میں نے باندھ لیا اور میں روانہ ہوا جب میں میاوالی اسٹیشن پہ اترا وہاں بچ رہا چلا گیا وہاں بچ رہا اترا تو تقریباً عشاء کا ٹائم تھا میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں ڈیرا محدود سے نہیں جا رہا ہوں کون سا رستہ ہے تو لوگوں نے مجھے کہا کہ بچے تم چھوٹے ہو اور اس موسم میں مکئی کا فصل لگا ہوا ہے اور اس موسم میں آپ آدھی رات کو ادھر نہیں جا سکتے رات ادھر گزارے اور صبح یہاں جا سے جائے میں نے کہا نہیں میری یاد ہوتی ہے کہ میں جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں مجھے نیند نہیں آتا میں ادھر پہنچوں گا انہوں نے مجھے راستہ دکھا دیا اور میں روانہ ہوا جب میں ڈیرا مولانا سے نلی پہنچا تو تقریباً رات کا زیادہ کچھ ایسا گزر گیا تھا ایک چھوٹی سی مسجد تھی جب میں پہنچا تو ایک بندہ بیٹھا ہے سفید پگڑی اور پگڑی میں ماچس بھی رکھا ہے نمک بھی رکھا ہے سادہ سا آدمی تھا اور چند شاگرد ان کے بیٹھے تھے اور ان کے پاؤں دبا رہے تھے میں نے سلام کیا انہوں نے وعلیکم کہا مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئے میں نے کہا پشاور سے تو اس نے پوچھا کہ کس لیے میں نے کہا اس لیے کہ آپ سے قرآن کریم سیکھو اللہ کا کتاب سیکھو مجھے کہنے لگا بیٹا تم چھوٹے ہو اور تم پہلے لفظی قرآن کریم پڑھ لو پھر دور تفسیر میں شرکت کرو چلے رات گزارے اور سو جائے لفظی قرآن کریم پڑے پھر آئے میں نے کہا نہیں حضرت میں نے تو کتابیں پڑھی ہے سارے اور لفظی قرآن کریم تو بہت پہلے پڑھا ہے اس نے کہا کتابیں پڑھی ہے میں نے کہا ہاں کون سی کتابیں میں نے کہا اس سال میں حمداللہ قاضی یہ کتابیں پڑھ رہا تھا اس نے کہا میں صرف نہ ہوا میں نے کہا میں نے وہ پڑھی ہیں ختم ہوئی کتابیں علوم عالیہ اس نے کہا پڑھی ہے میں نے کہا صرف پڑھی نہیں ہے بلکہ میں نے یاد کی ہے مولا حسین علی حیران ہو گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے اور یہ بات ہم کر رہی تھے چونکہ میں پنجابی نہیں سمجھتا تھا وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے لیکن تھوڑا تھوڑا اردو میں بھی بولتا تھا وہ بھی بولتے تھے تو میں نے کہا کہ عورت میں فارسی بول سکتا ہوں عربی بھی بول سکتا ہوں تو فارسی میں ہماری باتیں شروع ہو گئی مولانا حسین رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا یار من پشتون من پشتون میں دانم او یا دل تراشا من میں دانم چکنا یہ شعر پڑھا اور مولانا کو دل میں ایک محبت پیدا ہوئی میرے ساتھ <clears throat> مجھے کہا کہ میں تم سے سوال کروں میں نے کہا بالکل جی کر لیں انہوں نے مجھ سے سوکاف کے آج کے بارے میں پوچھا اب سر بھی و اسمیہ ہاں، اس کی ترکیب کرو میں نے فوراً کہا کہ یا سوائے تعجب ہے یا امر ہے اور بھی زمین راج ہے کاف کے طرف وہ ترکیبیں میں نے کی دو تین جب میں نے یہ جواب دیا تو انہوں نے دوسرا سوال کیا میں نے پھر جواب دیا تیسرا سوال کیا پھر جواب دیا مولانا بڑے حیران ہوئے اور طلبا کو کہنے لگے یہ جن ہے جب یہ کہا کہ یہ جن ہے اور طلبا کو کہا چونکہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس میں اس کا بستر رکھو میرا بستر کیا تھا بس ایک کمبل تھا اور ایک سرہانا طلبا نے اٹھایا ادھر بچھا دیا جب میں اندر گیا مسجد میں تو طلبا ایک ایک اپنا بستر اٹھاتے اور مسجد سے نکلتے ہیں آہستہ آہستہ کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ جنہیں اب میرے ساتھ تو اراد نہیں گزارتے جب سارے نکل گئے تو میں نے اندر سے کنڈی لگا دی چونکہ میں تو چھوٹا تھا بڑا کوئی تھا نہیں ساتھ اور میں جب بھی سوتا تھا تو بڑی احتیاط کے ساتھ میں زندگی گزارتا تھا اسی دن میں نے خوب آرام کیا جب <clears throat> سیری کا ٹائم ہوا میں اٹھا کنواں تھا مسجد میں میں گیا کنویں کے سر کنارے پہ میں نے ڈول اٹھایا اور پانی نکال رہا تھا تاکہ وضو کروں تاجد پڑوں اسی میں حضرت صاحب دروازے میں آئے مجھے دیکھا دوسرے طالب علم سوئی ہوئے تو فوراً آئے اور مجھ سے وہ ڈول لے لیا مجھے چھوڑ دو میں نے کہا نہیں حضرت میں نکالتا ہوں پانی اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو مجھ سے ڈول لے لیا اور میرے لوٹا میں بھی پانی ڈالا اور اپنے میں بھی ڈالا حضرت صاحب نے ادھر تاج شروع کیا میں نے ادھر اسی دن سے حضرت صاحب کا محبت میرے اور بھی بڑھ گیا اور پھر حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے کہ چھ سال میں نے مولار صاحب کے ساتھ گزارے ان سے قرآن کریم بھی پڑھا ان سے سیاستہ بھی پڑھی ان سے کچھ کتابیں علی اللہ رحمت اللہ علیہ حضرت کے مجدوبات بھی پڑھے اور ہر وقت صاحب جب شیخ القرآن ادھر درس قرآن شروع کرتے تھے تو حضرت صاحب کو تین دنوں کے لیے پنجیر بلایا تھا اور ادھر سامنے ایک مسجد ہے جو ہمارے محلے کا مسجد ہے ڈبا مسجد تو اس میں حضرت صاحب نے تین دن درس دیا تھا اور اس علاقے کے اور چچ کے علماء کو شیخ القرآن نے بلایا تھا تقریباً تین سو علماء وہاں شیخ اور مادری کہ میں نے اسی لیے بلائے تھے کہ حضرت صاحب کے شاگرد بنے تو کل اگر میں مسئلہ بیان کروں اور یہ میری مخالفت کرے تو میں کہوں گا کہ تمہارے استاد نے بھی اور میرے استاد نے بھی مسئلہ بیان کیا ہے تاکہ میری مخالفت نہ کرے حضرت شیخ القرآن اتنی ذہین اور ہوشیار تھے اس نے بڑے ہوشیاری سے کام کیا تو فرماتی تھی میں نے وہ زجر تخلیف اور بشارت جب دیکھا اور آیات میں سوچا تو مجھے پتا لگا کہ اس آیت میں زجر ہے اس میں تخلیف ہے اس میں بشارت ہے اور اسی وجہ سے یہ سبب بنا اور میں حسین علی رحمہ اللہ کے درس میں چلا گیا اسی طرح منقادین کے لیے بشارت کبھی دنیاوی اور کبھی بشارت اخروی کبھی کبھار منقادین کے لیے تسلی ہوتی ہے مصیبت آتا ہے تکلیف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے جیسا کہ سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو انتالیس نکالیے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو انتالیس یا تسلی ہے تم وَلَا نہیں وَانْتُمُ الْعَلَوْنَ منی كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تا وَلَا اور تم کا نَبَنُوا مت نہ بنو وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين وانتم الاعلون حالانکہ تم ہی غالب رہو گے بشرتے کہ تم کامل مومن ہو یہ بشارت بھی اور تسلی بھی بشارت بھی دیتا ہے اور تسلی بھی دیتا ہے اسی طرح کبھی کبھار مخالفین کے طرف سے مذاق اور تمسر ہو تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے سورت الانعام آج نمبر ایک سو نو نکالیے تسلی سورت الانعام آج نمبر ایک سو نو ولقد استوزعوا رسل من قبلك فهاك الذين سخروا منهم ما كانوا بيصاجون ولقد استوزعوا رسل من قبلك اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاق اڑایا جا چکا ہے تسلی بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مزاق اڑایا جا چکا ہے وَلَقَدْ اسْتُوْزِعَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ان مزاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیرا جس کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے یہ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے کہ بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اگر یہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں پرواہ نہیں کیجیے ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا ان کو بھی عذاب دیا جائے گا اسی طرح مخالفین کے طرف سے تنظیب کے وقت تسلی سورة الانعام آیت نمبر چونتیس سورة الانعام آیت نمبر چونتیس وَلَقَدْ قُذِبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا اُذُوا حَتَّى عَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَيْ الْمُرْسَلِينَ وَلَقَدْ كُذِبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا اور بما شب آپ سے بین رسولوں کے ساتھ بھی تجزیب کا برطاو کیا جا چکا ہے ان ان رسولوں نے ان منکرین کی تجزیب اور رضا رسانی پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی دیکھیں تم سے پہلے رسولوں نے صبر کیا ان کی تذیب کی گئی تو اگر تمہاری تذیب کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں یہ تسلی جناب رسول اللہ اللہ صلی علیہ کے لیے کہ یہ تمہاری بے عزتی کرتے ہیں تذیب کرتے ہیں کبھی سرکشوں کی ہلاکت بھی مومنین کو تسلی ہوتی ہے تو ان کی ہلاکت کا تذکرہ کرتا ہے کہ پروان کیجیے جو لوگ تمہاری مخالفت کرے سورہ سورہ ہود سورہ شعراء کئی صورتوں میں تو ان کے ہلاکت کے تذکرے ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کی خلاف کی مخالفت کی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا کبھی کبھار انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے سستی بھی آتی ہے دل تنگی بھی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ منقادین کو تنبیہ دیتا ہے تاکہ انسان میں سستی نہ آئیے انسان میں کمی نہ آئی انسان میں لاپرواہی نہ آئے مثلا سورت المائدہ آیت نمبر پچاس نکالیے <clears throat> سورت المائدہ افا حکم الجاہلیت یبون ومن آسن من اللہ حکم میو گن یا الذین آمنو لا تحد ال یہود اولیاء لیا اولیاء بعض اے مومنو یہود و یہودارا کو اپنے دوست نہ بناؤ بعض میں و بعض ان میں سے بعض بازوں کی دوست ہیں مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْكُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا ان لا الظَّالِمِينَ جس نے آپ میں سے ان کے ساتھ دوستی بنائی تو یہ ان کی جماعت سے شمار ہوا یہ زجر من شبا بقوم فهو منهم ومن كسر ومن كسر سواد قوم فهو منهم ان کے ساتھ دوستی نہ بناؤ ان کے ساتھ قربت نہ بناؤ ان کے ساتھ دل کی محبت نہ بناؤ کبھی کبھار زجر دیتا ہے انفاق نہ کرنے پر کہ تمہیں میں نے مال دیا ہے دولت دیا ہے اور میں نے تمہیں کہا ہے کہ ایسے لگاؤ یتیموں پہ لگاؤ بیواؤں پہ لگاؤ دین پہ لگاؤ اور تم انفاق نہیں کرتی دنیا کے ساتھ محبت رکھ دو سورہ محمد آج نمبر چونتیس نکالیے سورہ محمد آج نمبر چونتیس میات دنیا لائے گا گم گوٹ گما گم بلا سال گم والا گوم یا سال گموا ویف گم تب خلو وہ گم اسی طرح سورة الحدید آیت نمبر ایک آیت نمبر دس سورت الحدید ظاہر ہے جانے انفاق پر کہ تم مال کیوں خرچ نہیں کر دے سورت الحدید آج نمبر دس وَمَا لَكُمْ أَلَّا تم جکوبی سَبِيلِ لاہو وَلِلَّهِ میرا سو وَالْأَرْضِ اور تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے وَلِلَّهِ مِرَاسُ میرا وَالْأَرْضِ حالانکہ آسمان و زمین کی سب میراس آخر میں اللہ کے لیے ہے تو کیوں آپ مال خرچ نہیں کرتے اللہ کی دین پہ کبھی کبھار امرقادین کو تحجیح اور بہادری دیتا ہے یعنی دلیر بناتا ہے بہادری سکاتا ہے کہ تم وہی ہو اور جنت میں داخل ہونے کا تما رکھتے ہو تو کیوں آپ سستی کرتے ہیں سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو بیالیس مسلم تو مسلم دیکھیں سورہ آل عمران آج نمبر ایک سو بیالیس اما سبتم ان تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم یہی جنت میں جاؤ جا داخل ہوگی حالانکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں جو متمیز نہیں کیا اور نہ بھی ان کو نمایاں کیا جو مسائب پر ثابت قدم رہنے والے ہیں مطلب مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ امتحانات آتے رہیں گے تاکہ اس میں پتہ لگی کہ جو لوگ مضبوط ہے ثابت قدم ہے اور جو لوگ سستی کرنے والے اور ثابت قدم نہیں اشار فرماتے ہیں اللہ اس ادائی کا خیر خیر بیادی من صدیقی اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو خیر دے مجھے اپنا دوست اور دشمن سکھا دیا ویسے تو پتہ نہیں لگتا جب تک امتحان نہ ہو خوش لوگ آئے شاعر عبد الرحمن بابا فرماتے ہیں وہ دو سو دشمن در معلوم شی اے رحمانا دا غمون باران خوی تکلیف آئی تو پتا لگے گا یہ تمہارا دوست ہے اور یہ تمہارا دشمن تو بہادری اور تہذیب بہادری سکاتا ہے اس میں کبھی کبھار قرآن کریم سابقین کی تاریخ بیان کرتا ہے تو لنڈیا پلوڑا ادرے گا چھکان جیسے کئی جگہ کا اونچی جگہ پہ ہو جاؤ دیکھ لو تمہارے کام تمہارے آباؤ اجداد نے جو بہادری کی ہے اس کو دیکھو اسے سبق لو تو قرآن کریم کبھی کبھار ہمارے آبا و اجداد ہمارے بزرگوں انبیاء علیہ السلام اولیاء کرام کے واقعات کو ذکر کرتے ہیں تجزیہ اور بہادری کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اپنی قوم اور بادشاہ کے مقابلے میں کڑے ہو کر مسئلہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام میدان میں کڑے ہیں سورہ انہام آج نمبر دریتر وَإِسْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِعَبِيهِ آزَارُ اَتَتَّخِذْ وَأَسْنَامًا عَلِيَا اِنِّي عَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالِ مُبِينَ اپنے باپ اور قوم کو کہا کہنے لگا انی اراکا و اناچا العالم مبین میں تمہیں اور تمہاری قوم کو ظاہری گمراہی میں دیکھتا ہوں ایسے باپ کو ان کی ایسی حیثیت تھی کہ نمرود کے سلطنت ساری دنیا پہ تھا اور اس وقت تک نمرود فیصلہ نہیں کر سکتا تھا جب تک ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کے سر پہ پگڑی نہیں رکھتا تھا لیکن ایسے باپ کے بیٹے نے اپنے باپ کو کہا ہندی ارا کا اور گوم کا بھی میں دیکھتا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم فی مبین ظاہری گمراہی میں یہ کوئی چھوٹا مسئلہ ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات ہے اسی طرح حضرت دنوں علیہ سلاد و سلام یونس آج نمبر اکہتر نکالیے سورہ یونس آج نمبر اکہتر وَدْلُ عَلِمْ ہے نُوحَ کا لِقَوْمِ يَا یا ہنکان گبرا نے مقامی و تذکیری بی آیات اللہ فعل اللہ فالی تو بھائی امرکم و شرکاکم ثم بنا گن امرگما لے ثم گما سمن ہوں یہ لیا ولا تم گروم اور آپ ان کو نور اسلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے جب اس نے اپنے قوم سے کہا ہے میری قوم اگر میرا یہاں رہنا اور احکام الہی سنانا سنا کر میرا نصیحت کرنا تم پر اور نہ گوار گزرتا ہے تو یقین کرے میں نے اللہ ہی پر بھروسہ رکھا ہے سو اب تم اپنی کوئی تصویر اپنے شرکا سے مل کر پختہ طور پر تل کر لو پھر وہ تمہاری مقررہ تجویز تم پر مخفی میرا ہے رہے پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو گھر گزر لو اور مجھے ذرا بھی مہلت میں دو یہ کوئی چھوٹی بات ہے پوری قوم مخالف ہے اور پوری قوم کو کہتا ہے کہ اتفاق کر لو اپنے بزرگوں کو بھی بلاؤ میرے قتل کرنے کا بندوبست بھی بنا دو مجھے سناؤ بھی کہ اے نو ہم تمہیں قتل کر ڈالیں گے مجھے کوئی پرواہ نہیں تم ان لوگوں کے اولاد میں سے ہو جنہوں نے پوری قوم کو چیلنج دیا یہ تہذیب اور بہادری بہادری سے کہنا کہ تم ان لوگوں کی آماد میں سے ہو جس نے پوری قوم کا مقابلہ کیا اسی طرح عورت السلام سوئے سو آج مرترپن حود علیہ السلام کا واقعہ لے بہادری کے لیے کہ دیکھو تمہارے آباؤ اور انہوں نے کتنی بہادری سے مسئلہ بیان کیا اور تم ڈرتے ہو سورہ اود آیت نمبر ترپن تریپن کا جل وما نہ تین ومانان چار کیا دنان نانو ومانگ مین اللہ تراغبا جو آ گیا بری میے فکی دینی جمیا انہوں نے جواب دیا نہیں اور ہم تیرے کہنے سے اپنے معبود کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ورنو تجھ پر ایمان لانے والے ہیں ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معاج میں جو برائی کر سکتے ہو کر گزرو اور مجھ کو ذرا محبت میں دو یہ کوئی آسان بات ہے کہ علیہ السلام نے ساری قوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا سارے میرے قتل کا بندوبست کر لو اور مجھے اعلان بھی کر لو تم کیا کر سکتے ہو صرف علیہ السلام کے واقعات نہیں بلکہ اولیاء کرام کے واقعات کو بھی ذکر کیا توجیہ اور بہادری کے لیے منقادین کہ تم منقاد ہو اللہ تعالیٰ کے دار ہو اللہ کی دین کے دائی ہو تو ڈرو مت کسی سے اپنے آباؤ و اجداد کی تاریخ کو دیکھ لو انہوں نے پوری پوری قوم پوری پوری سلطنت کا مقابلہ کیا اور تم نہیں کر سکتی انہوں نے اپنے سر کو داؤ پہ لگا دیا شہادت نصیب ہوئی لیکن انہوں نے اس مسئلے کو نہیں چھوڑا بلکہ میدان میں مسئلہ بیان کیا اور شہید ہوئے لیکن انہوں نے اس مسئلے سے روگردانی نہیں کی تم کیوں کرتے ہو یہ بہادری اور طرز جیسا کہ صاحب یاسین سورہ یاسین آیت نمبر بیس نکالیے سورہ یاسین آیت نمبر بیس بھائی سو پارا سورہ یاسین آیت نمبر بیس ہے بیسام اصل مدی جنو کال سلیم وجا من اکسل مدینت رجل صاحب قال يا قوم اتبعوا المرسلين اور آیا وجا من اصل مدینت رجل صاحب اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دونتا ہوا آیا اور کہنے لگا وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قالوا امركم تابداري کرو بیجیو او پیغمبرو کی اتبیو من اللہ سلکم اجرا وهم معتدون تابداری کرو ان کی جو نہیں مانتے تم سے کوئی اجرت استادوں کو پہلے اپنے استادوں کا شان اور مقام بیان کیا اور پرس لوگوں کا کام ہے کہ سب سے پہلے اپنے اساتذہ اپنے استادوں کی حیثیت اور مقام بیان کرتا ہے یہ نہیں کہ استادوں کی باتوں کو چھپا کر استاد کی بات کو چھپا کر اپنی حیثیت بناتا ہے نہیں استاد کی حیثیت دیا ہو یہ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں پہلے اپنے اساتذہ کا تذکرہ کیا ان کی مقام اور حیثیت کا تذکرہ کیا ان کی خودداری کا تذکرہ کیا اور پھر مسئلہ بیان کیا وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ اللَّذِي فَدَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور کیا ہے میرے لیے عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو اور اسی اللہ کے طرف تم واپس کر دی جاؤ گے اَتَّخِذُوا مِن دُونِهِ آلِهَا کیا میں بناؤں سوائے اللہ کے اور مددگار اور آجت رہا ایرن الرحمن بذرن لا تغنی عنی شفاعتم شیعا ولا آ اگر ارادہ کرے مجھ پر میرا بادشاہ معمولی سی کوئی تکلیف پہنچانے کا تو فائدہ نہ دے سکے گی مجھ کو ان کی سفارش ذرا بر اور نہ نجات دلا سکیں گے وہ مجھ کو انی انل لفی غلال مبین یقینا میں اس وقت ضرور سبھی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا انی انگم وسماؤں گا یا اپنے کو مخاطب کر کے کہتا ہے انی گرب گم میں ایمان یقینا میں ایمان لایا ہوں آپ گرا پارو ہسماؤں گا سنو میری آواز ہو فسما آ سننا اور بیمانہ ماننا دونوں سمع اللہ لمن حمیلا دونوں مانی ہیں تو یا اپنے اساتذہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے انی تم بربکم واسمعون من میں مان لا تمہارے فاسمعون سن لو مری لانو جو مسئلہ تم نے مجھے سکھایا تھا آپ لوگوں نے سکھایا تھا وہی مسئلہ اب دان میں بھی بیان کرنے والا ہوں یا اپنے قوم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے انی تو انفس ماؤں میں ایمان لایا ہوں تمہارے پر فسمعون مان لو میری اعلان اپنی قوم کو کہتا ہے مان لو میری اعلان مان لو میرا مسئلہ لوگوں نے کہا اچھا تم بھی ان کے ساتھ ہو ٹھیک لاتھ ہونے جاننا پتھر شروع ہوئے اور لوگ مارتے رہے ان کو کوئی پتھر سے مارتا ہے کوئی کسی چیز سے کوئی کسی چیز سے زمیندار کو شہید کر دیا گیا لیکن جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرح سے اعلان آیا اور کیلا سائ مجھول جھول لایا اسی لیے کبھی کبھار فائل حضب ہوتا ہے عموم کی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا آسمانوں میں اعلان ہوا زمینوں میں اعلان ہوا پھر دخل الجنہ کہا گیا اس شخص کو داخل ہو جاؤ جنت میں قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين کاش کہ میری قوم جان لیتی جی، کہ بخش دیا مجھ کو میرے رب نے اور شامل کر دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں ان کی کرامت قرآن سے ثابت ہے لیکن کیا ان کو پتھروں کے مارنے سے شہید نہیں کیا گیا کرام کرامت تم اس کو کار کہتے ہو کہ اللہ بابی نے دریا کو کچکول میں بند کر دیا فلا بابی نے یہ کیا فلا بابی نے یہ کیا تو یہاں صاحب یاسین کی کرامت ثابت ہے اور ان کو پتوں سے مار مر کے شہید کیا گیا وہ اپنے آپ کو پتھروں سے میں بچا سکا يا قومي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين کہنے لگا ہائے ہائے کاش کہ میری قوم سمجھتے تھے وہ مسئلہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے باعزت بنا دیا مجھے کرامت والا بنا دیا اس مسئلے کی وجہ سے کرامت مل گئی اس مسئلہ توحید کی وجہ سے ان کو کرامت مل گئی یہ بہادری اور تجیے کہ دیکھے ہزاروں سال گزر گئے لیکن اس نوجوان اس بہادر اس رجل مومن اور اس رجل نے جب مسئلہ توحید بیان کیا اس کا نام زندہ رہ گیا اور قیامت تک اس کا نام زندہ رہے گا مسئلہ بیان کرو اور ایسے میدان میں بیان کرو جہاں شہادت بھی ملے کوئی پرواہ نہیں یہ ہے دلیری اور بہادری اتحجے اسی طرح سورہ مومن میں رجل المومن کا واقعہ کہ المومن آیت نمبر اٹھائیس یہ تہذیب اور بہادری سورہ مومن مٹ نمبر اٹھائیس وقال نا یا جمانا اتنا جلو نار رجوا نہیں اگاری اللہ و کا وقد جاءكم من بينات من ربكم وقال رجل وہ کال رجلومن عال فرونا یجمان کامن آدمی نے رجل مومنون رجل اس کو کہا جس نے اس مچھلی کا بیان کیا وجاء من اکثر مجھے رجل ہی وقال رجل مؤمن من آل فرعون فما آمن لموسا ضروری ذریعت من قومه یہ نوجوان اور یہ بہادر اور یہ ان کا مسئلہ ہے جو رجلیت میں کامل ہو جو رجلیت میں کامل نہ خونسا مشکل ہو وہ کیا اس مسئلے کو بیان کرے گا یہ خونسا مشکلوں کا کام نہیں یہ خسروں کا کام نہیں وقال مؤمن من آل فرعون تم ایمانا اور کہا ایک مومن آدمی نے فرعون کے خاندان میں سے جس نے چھپا رکھا تھا اپنی ایمان کو اپنے دل میں اور اب ظاہر کر رہا تھا کیا قتل کرتے ہو تم ایسے آدمی کو رجع کہتا ہے ایقونا ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے وقت جاکم من بینات من ربکم اور تاکی کہا ہے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر من ربکم تمہارے رب کی جانب سے وَإِيَا قُقَ عَذِبًا فَالِهِ قَذِبُ وَيَّكُ صَادِقًا يُسِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِيَ عِدُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا عَدِيمًا وَمُسْرِفٌ كَذَّابًا دیکھے رجل مومن فرعون کے دربار میں کڑے ہیں اور فرعون کے دربار میں کڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کر دے ہیں اور تمہیں تائید نہ کرو درمیان درمیان میں رہوں ان کے ساتھ بھی ہوں ان کے ساتھ بھی ہوں عقیدہ شاہ کا ہے اور سیاست فلانوں کا ہے شاہ باش بڑے تکڑے ہو بڑے بہادر یہ تمہارا عقیدہ اور یہ تمہارا ایمان ہے دیکھ لے ان نوجوانوں کو ان بہادروں کو کہ ایسے میدان میں کرے جہاں پتھر لگ کے شہید ہو رہے ہیں اسے میدان میں جا جاجروان جیسے ظالم بادشاہ اور ان کے کا بیٹے ہیں اور اسی میدان میں آگ پرس لوگوں کی تائید کر رہے ہیں اور پکار پکار کی کہہ رہا ہے اتب رجلن دئیو نر اللہ وقد جاءکم من بینات من ربکم وقد جاءكم من بہ من ربكم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں جاءكم من ملو من تمرا اور تمہیں اور تم کہو کہ فلاں کی بات بالکل ٹھیک ہے صحیح ہے میں ان کے ساتھ ہوں نہیں آپ کہیں کہ ہاں ان کو بھی تھوڑا سا سمجھانا چاہیے ان کو بھی سمجھانا چاہیے وہ مسالہ حق کرنا چاہیے اور یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے نہیں جو صحیح رستے پہ کھڑے ہو حق پہ کرو ان کا ساتھ دینا چاہیے ان کا تعاون ان کے ساتھ میدان میں کڑا ہونا چاہیے اور جب تک یہ نہ ہو کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی بے والی یقین چنان الامامت فی الدین حافظ ابن کثیر نے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کھول نقل کیا ہے بے صبر والی یقین تنال نام فی الدین جب آپ میں استقامت ہو اور یقین ہو پھر دین میں امامت ملتا ہے ایسا نہیں کہ پشتوں میں کہیں گے چل دے مو میں ماں کہ مجھے تکلیف نہ دو اور بس میں امیر ہوں گا اور میں بزرگوں کو میں قائد ہوں اور میں فلاؤں اور میں فلاؤں میدان میں کڑے اور کہہ رہے ہیں اتب تمہارا ظلم اب اللہ جا مل بینات من ربکم اسی طرح کئی واقعات قرآن کریم نے اس لیے ذکر کی کہ تمہیں تہذیب اور بہادری سکھاتا ہے کہ بہادر بنو بغیرت نو بنو بغیرت اللہ کا بھی دشمن ہے حدیث میں آتا ہوا ان من عباد اللہ اقسم اقسام اللہ اللہ رہو اللہ کے بندوں میں کچھ ایسے بندے ہیں جو کسی کام پہ قسم کائی کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی غیرت کی وجہ سے اس کو پورا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بے غیرت ہی بڑی ناپسند ہے اسی وجہ سے خنزیر کی گوشت اللہ نے ساری امتوں میں حرام کر دیا کیوں بے غیرت ہے وہ نواتت کرتا ہے اپنی بیوی کو دوسری خنزیر کے سامنے چھوڑ دیتا ہے اس میں غیرت نہیں ہے علامہ اقبال نے لکھائے غیرت بھی تو ایک چیز جہاں نہیں تک میں غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہاں دو میں پہنا دیے درویش کو تاجی سردارا غیرت بھی ایک چیز ہے جو درویشوں کو بھی بادشاہوں کے تاج پہنا پائے یہ تجیے اور یہ بہادری ہے اسی طرح کبھی کبھار اغوان و دین میں سے صبر ہے صبر الاستقامت فی الدین یعنی دین میں استقامت اور مضبوط رہنا صبر یہ نہیں کہ تمہارا بس نہیں چلتا تو کچھ نہیں کہتے تو یہ صبر کر رہا ہے یہ تو صبر نہیں اس کا بس نہیں چلتا تمہارا بس بھی چلتا ہو پھر بھی آپ دین پہ استقامت اور مضبوط رہی ہے صبر صبر کے دو اقسام ہیں ویسے تو حضرت شیخ القرآن نے اپنی کتاب ضیاء النور میں صبر کے سولہ اقسام ذکر کیے ہیں لیکن معظم اقسام صبر کے دو ہیں ایک ہے صبر اختیاری اور دوسرا ہے صبر غیر اختیاری صبر اختیاری یعنی اس تکلیف پر صبر کرنا جو تمہارے بس میں ہو اگر تم وہ کام نہ کرے تمہیں تکلیف نہیں پہنچتا اور پھر بھی تم کرتے ہو اور اس تکلیف پہ صبر کرتے ہو اس کو کہا جاتا ہے صبر اختیاری جیسا کہ صبر ابراہیم علیہ السلام و سلام ابراہیم اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسی پہ صبر کیا اب ابراہیم علیہ السلام کے اختیار میں تھا کہ وہ مسئلہ بیان کرے یا نہ کرے اگر وہ مسئلہ نہ بیان کر دیے تو ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتا تھا لیکن پھر بھی اس نے مسئلہ بیان کیا تکلیف اٹھائی اور اس تکلیف پہ صبر کیا یہ صبر اختیاری دوسرا ہے صبر غیر اختیاری یعنی ایسے تکلیف پہ صبر کرنا جس تکلیف کو جو تکلیف آپ پہ آتا ہو تمہارے اختیار میں نہ ہو جیسا کہ صبر یوسف علیہ السلام کے سلام حضرت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں نہ تھا وہ صبر کرتے یا نہ کرتے اپنے بھائیوں نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا اب اس کے بس میں کچھ نہ تھا ضرور صبر کرتی اس کو کہا جاوے صبر غیر اختیاری تو صبر اختیاری اور صبر غیر اختیاری پھر صبر کی تین و اصبر اللہ کی اطاعت پہ صبر کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی تابداری اور اس پہ صبر کرنا جیسے کہ سردی میں نماز پڑھنا تو سردی میں وضو کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں اور پھر سردی میں آپ وضو بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں گرمی میں روزہ رکھنا یہ صبر الگ ہے روزہ رکھنا تو ایسی بھی مشکل ہے لیکن لیکن پھر گرمی میں جب پیاس بھی لگتا ہے دن بھی بڑے لمبے لمبے سولہ سولہ گھنٹے دن ہوتی ہے اور پانی بھی نہیں پیتی یہ صبر ہے دوسری قسم ہے صبر بالمصیبہ اور صبر بالمصیبہ یعنی مصیبت کی وقت اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے نہ کرنا مصیبت آئے تکلیف آئے اس میں صبر کرے اور گلے شکوے نہ کر اپنے اللہ سے گلے اور شکوے نہ کرنا یہ صبر بن موسی اور تیسرا ہے عن الماسیہ صبر عن الماسیہ یعنی انسان کا کسی گناہ پہ بس چلتا ہے بھی ان کے پاس ہو دولت بھی ان کے پاس ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچاتا ہے تو یہ صبر عن الماسیہ مصیبت سے گناہ سے اپنے آپ کو صبر کرنا اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صبر اس کی توصیف کی ہے صبر مومنین یعنی اس کی توصیف کی اور اللہ نے فرمایا سورة الاحزاب آج نمبر چونتیس نکالی ہے الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات یا اللہ نے فرمایا والصابرین والصابرات اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی ہو تو یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنین کے صفات میں سے صبر ذکر کیا یہ مومن کے صفات میں سے منقادین کے صفات میں سے اسی طرح سورہ آل عمران آج نمبر سترہ وسادی رینا والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار یہ میں صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے ہیں وہ و صادقین اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات میں سے صبر ذکر کیا یہ احوال منقادین میں سے اسی طرح سورہ زمر آت نمبر دس صابرین کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے انعامات کا تذکرہ انما مایو حفا ڈی بغیر حساب احوال منقادین میں سے صبر اور صابرین کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے انعامات امن مایو حفا دوں میں اجراؤ بغیر ہے بے شک زبرناک لوگ بے حساب عجر پورا دیا جائے گا اسی طرح سورہ نحل آت نمبر ایک سو ستائیس وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَاسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر کرو تمہارے صبر کا عجر اللہ تعالیٰ کی پاس ہے وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور صبر کرو اور تمہارے صبر کا اجر اللہ تعالی کی پاس ہے یہ احوال منقادین میں سے الصبر کیا آپ صبر کرتے رہو مصیبت آئی تکلیف آئی تو یہ نہیں ہر وقت روتے رہو یہ نہیں کہ اللہ سے شکوے اور گلے کرتے رہو نہیں صبر کرتے رہو اس میں میری خیر ہوگی اس میں میرا فائدہ ہوگا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے لیے کوئی بلائی ہوگی اور اس مصیبت میں باپ ہو جائے بیٹا ہو جائے مال دولت کی تباہی ہو جائے بس صبر کرتے رہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے انما واصبر وما صبرك الا بالله صبر کر دے رہو وما صبر کا اللہ بلّا اور اجر صبر کا اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا تمہاری دل کو تسلی ہوگی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سے نعمتوں سے نوازے گا جب آپ صبر کریں گے یہ نہیں کہ بس ہر وقت روتے رہو اور بس ایک ہی غم کے ساتھ بس سب کچھ ختم ہو جائے بس ایک دنیاوی حالات کبھی خوشی ہوگی کبھی غمی ہوگی کبھی کوئی زندہ ہوگا کبھی فوٹ ہوگا یہ دنیا ہی آلات کبھی باپ پہ نہیں جاتا ہے کبھی بیٹا پہ نہیں جاتا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ صبر کر دے صبر کرتے رہو اور تمہاری صبر کا عجر اللہ تعالی کے پاس ہے اللہ تمہیں عجر دے گا ہاں، یہ نہیں کہ بس ہر وقت روتے رہو صبر کے موضوع پہ علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی بہترین کتاب ہے ہوتا تو صادرین اور اس میں صبرناک لوگوں کے حالات کا تذکرہ بڑی مفید کتاب ہے علامہ ابن قیم کے ہوتے تو صادرین اسی طرح عوام القادین میں سے ربط القلب ربط القلب یعنی جس طرح ختم القلب مشرقین کو اور منافقین کی لیے برے اعمال والوں کی لیے تو ربط القلب مومنین کی دیئے لیے نیک اعمال کے سبب اللہ تعالی ربط القلب یعنی دلوں پہ پٹی میں ہے سورت القاف آج نمبر چودہ نکالیے سورت <coughs> سورٹ نمبر چودہ ہارڈ نمبر چود وٹنا کلو ویم اس کا اس ربنا رب السماوات والارض لن ندو من دونی ایمان کھلنا بتنا والا بلو گیم اس کا نو ہم پٹی لگائی ان کی دلوں پر جب کڑی ہوئے مطلب یہ کہ پہلے تمہیں کڑا ہونا ہوگا پہلے تمہیں مسئلہ بیان کرنا ہوگا پہلے تمہیں کم اور کست کرنا ہوگا مسئلہ بیان کرنی کیلئے اس کے بعد پر ربط القلب آتا ہے وَرَبَتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِ مِسْخَانُ فَقَانُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَمْ نَدْوَ مِن دُونِهِ إِلَىٰ هَنَّ لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَتَوَا میدان میں کری ہوئی اور پھر کہہ رہے ہیں لن من دونی الہا ہم اللہ کے بغیر کسی اور الہ کو نہیں دے ہم اللہ کے بغیر کسی اور الہ کو نہیں مانتے ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے پٹی لگا دی اسی طرح سورة القصص آیت آٹھ نمبر دس ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل پر اللہ تعالیٰ نے پٹی میں گا بِهَا عَبِي ماہر بتنے والا کل اِن ان کا بِهِ نا عَرَّبَتْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل میں قرار ہو گیا ہم اگر اس کے دل کو مضبوط میں کر دیتے ہم اس کے دل پہ پٹی میں لگا تھے تو قریب تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا حال ظاہر کر دیتی لیکن ہم نے اس کے دل پہ پٹی لگا دی اور تو قرآن کریم نے اس کا علاج بھی بتلا دیا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے دل پہ اللہ تعالی پٹی لگا دے ربط القلب کر دے تمہارے دل کو مضبوط کر دے اس کا علاج بھی اللہ نے بتا دیا سورہ رات آیت نمبر اٹھائیس اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی کتاب سے تب میں القلوب دلوں کو اتنی نام میسر ہوتا ہے اللہ بذکر اللہ ذکر اللہ قرآن کا نام ہے ذکر ہاضا ذکر مبارکن انزل اللہ اللہ نے فرما حاضر ذکر مبارکن انزل اللہ یہ قرآن ذکر ہے ہم نے اس کو نازل کیا قرآن کا نام ہے ذکر ہاضا ذکر مبارک رات میں اللہ نے فرمایا اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کی کتاب کے ساتھ دلوں کو اطمینان میں اثر ہوتا ہے جس کے پاس قرآن کا علم نہ ہو اس کے دل کو اطمینان نہیں ہوتا وہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتا اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین لیکن سخت مضبوط مسئلہ بیان کرنا یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن کو سیکھے جن کے دل میں قرآن ہو جن کے سینے میں قرآن ہو پھر وہ صحیح مسئلہ اور سختی کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ مسئلہ بیان کر سکتا ہے اللہ بذکر اللہ عتدم القلوب خبردار اللہ کی کتاب کے ساتھ اتنی نان میسر ہوتا ہے دلوں کو اللہ بذکر اللہ عتدم القلوب منقادین اور غیر منقادین کے درمیان الگ الگ اعتبار سے امتحانات اور ابتلاع کی مشترک حالت انہی قرآن کریم نے ذکر کیا سورت العراف آج نمبر ایک سو اٹھاسٹھ نکالیے کبھی کبھار اللہ تعالیٰ امتحانات لاتا ہے منقادین بھی بھی اور غیر منقادین بھی نہیں ہوئی ابتنا اور امتحان کبھی دنیاگ اور کبھی دن میں کم اور ابتلا دن کبھی خوشیوں کے ساتھ ابتنا اور کبھی غم اور مصیبتوں کے ساتھ ابتنا سورة العراف آج نمبر سو اٹھاسٹھ سٹھ وَقَتَّعَ ہوں میں اسلر عمر صالحون ومنهم دون ذلك اور ہم نے بنی اسرائیل کو گرو گرو کر کے زمین میں تقسیم کر دیا بعض ان میں سے میں جو اور کچھ ان میں سے اس کے براکستی وہ بناؤں میں ان دل ہسنا اور ہم نے ان کو آرام آسان سے بھی آزمایا اور مصاحب سی بھی کہ شاید آ جائے تو اللہ تعالیٰ امتحانات لاتے ہیں ابتلاع بنیاد اور ابتلاع بن اسی طرح سورت العلم کی ابتدا میں سورت العلم آج نمبر دو تین احسب الناس الگ گرو ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين کیا لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کیوں صرف اتنا کہہ دینے پر کیا ایمان لے آئی چھوڑ دی جائیں گے نہیں نہیں اور ان کسی آسمائش میں ڈالے جائیں گے حالانکہ ہم ان لوگوں کو کی بھی آزمائے آزما چکے ہیں جن سے پہلے گزرے ہیں سو یقین اللہ ان لوگوں کو ظاہر کر کے رہے گا جو سچے ہے اور ان کو بھی ظاہر کر کے رہے گا جو جھوٹے ہیں امتحانات ضرور آئیں گے اور کئی کبھار اللہ تعالیٰ مستقل صورت اسی ابتلاع اور امتحان پہ مثلا صورت الام صورت علام کا خلاصہ یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تین امتحانات ذکر کیے اور پھر امتحان کا ٹائم کی کتنی مدت امتحان ہوگی اور امتحان اور ابتلاع کی کیفیت کہ امتحان اور ابتلا ہوگا تو کس کیفیت سے ہوگا مکہ تپڑ ہوگی یا کسی اور طریقے سے ہوگا تو ابتلا اور امتحان کی تین مرائل پہلا امتحان اپنے نفس کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ من جاگا فنمائی جائی د سے ان اللہ حمید جہاں جس نے جہاد کیا اپنے نفس کے ساتھ تو اس کے نفس کے لیے فائدہ ہے پہلا امتحان اپنے نفس کی طرف سے دوسرا امتحان والدین کی طرف سے والدین آپ کو مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے قرآنی گریف سیکھنی کے لیے نہیں چھوڑیں گے نہ جاؤ ادھر فلا جگہ پہ جاؤ فلا جگہ پہ نہ جاؤ تمہیں منع کریں گے تو ہی بیان نہ کرو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ زیادہ گالی تصویر ماں لگی ان منگلا چھٹی ہوں تُتِهُمَا اگر والدین تمہارے ساتھ لڑ پڑی دوسرے سے کبھی اس بات دی کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ فما دوتے ہونا تو دونوں کو نہیں ماننا اگرچہ والدین کا حق ہے لیکن جب اللہ کے مقابلے میں آئے فلا دوتے ہونا پھر دونوں کو بھی نہیں ماننا اور تیسرا امتحان علماء سور کے کی طرف سے ہے علماء شو آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو آپ کو کہیں گے کہ تمہارے آزار اور گناہ میرے ذمہ یہ مسائل بیان نہ کرو اس سے شر اور فساد پیدا ہوتی ہے تو تمہارا کیا جواب ہوگا تمہارا جواب یہ کالن لفظین کا ورول نظینیا اتبعو سبیلنا واللہم الخطاکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقال اللہزین گفرون اللہزین آمنو اتبعو سبیلنا ہماری رسل کو اختیار کرو ہماری تابداری کرو وقال اللہزین گفرون اللہزین آمنو اور کہتے ہیں ان جنہوں نے کفر کیا ہے کفر حق کو چھپایا ہے للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اتبیو سبیلنا تابداری کرو ہماری طریقی کی ورنہ من خطایاکم ضرور اٹھا لیں گے ہم تمہارے گناہوں کو هم بحاملين من خطاهم من شيء بوں لكاذبون ان کے گناہوں کو ذرا بھی نہیں اٹھا سکتے ان میں ان یہ بالکل جھوٹے یہ تمہارے پاس آئیں گے اور ہم صاحب صاحب اج صاحب صاحب زادہ صاحب آئیں گے اور کہیں گے یہ مسئلے بیان نہ کرے اسے شر پیدا ہوتا ہے اسے اختراق اور اختلاف پیدا ہوتا ہے ہاں یہ گناہ ہمارے ذمہ ڈال دو تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں اسی طرح کہا ہے تو یہ کہیں گے کیوں ہم نے ویسے مسجدوں میں زندگی گزاری ویسے مدرسوں میں زندگی ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں آپ کہیں ہاں ہاں اللہ نے فرمایا کہ کافر مولوی تمہارے پاس آئے گا کفرو جس نے حق کو چھپایا ہے اور کہے گا کہ تمہارے ہزار گنا میرے ذمہ یہ مسائل بیان نہ کرو لیکن اللہ نے فرمایا ان یقیناً بالکل جھوٹے ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون اب اس امتحان کی مدت کتنی ہوگی ایک دن دو دن ایک ہفتہ دو ہفتے ہوگی نہیں اس پہ ہوا کیا ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کا نمبر چودہ وَلَقَ أَرْسَلْنَا نُوحًا نِعْلَا قُمِهِ علیہ السلام کا واقعہ تو کئی صورتوں میں ذکر ہے سورہ آرام میں غود میں سورہ سرح میں دوسری صورتوں میں لیکن ادھر ٹائم ذکر نہیں کیا اور ادھر نور السلام کا ٹائم ذکر کیا کہ کتنی مدت اس نے مسئلہ بیان کیا ساڑھے نو سو سال اسی لیے کہ تلا کا تذکر ہے یہ تلاؤ اور یہ امتحان کتنی مدت ہوگی اگر تمہاری زندگی ہو تو ساڑھے نو سو سال یہ دو دن کا مسئلہ نہیں ہے تم کہو گی کہ میں مسئلہ بیان کروں گا تو لوگ مجھے شیخ کہیں گے اور لوگ مجھے فلا کہیں گے اور لا کہیں گے اور مجھے لیڈر بنائے گا یہ ایک دن دو دن کا مسئلہ نہیں ہے ایک عورت تھی جو اپنے شوہر پہ ذرا زبردستی کرتی تھی اس کے شوہر نے پہاڑی سے لکڑی لائے جب اس نے کے اپنے گھر میں تو شوہر تھکا ہوا تھا اس نے کہا بہت تھک گیا بیوی جلدی میں آئی اور اس کو اٹھایا اٹھایا یہاں تک اور گرا دیا اس لکڑیوں کو اور شوہر کو کہنے لگی اس نے تمہیں تھکا دیا شوہر نے بڑی آجزی سے دیکھ کے کہنے لگا بیوی یہاں اور یہاں تک نہیں یہاں اور پہاڑی تک ہے ادھر سے لے آؤ ادھر تک اٹھانا تو مشکل نہیں یہ ایک دو دن کا مسئلہ نہیں ہے کہ تم کہو گی کہ میں مسئلہ بیان کروں گا تو مجھے بڑی حیثیت اور مقام ملے گا یہ ساڑھے نو سو سال اگر زندگی بیان کرنا ہوگا کر سکتے تو کر لو اس میدان میں آؤ نہیں کر سکتے تو پھر میدان میں نہ آؤ دم دم چاہ مل لگی او ناس چیخا مارتا او گورا چمیارتا چھے دورا زیدی جی کڑی نیا بیا آئے ہوئی زمان چاہ تپوسو نکو زیدی مہاک پری دم زمان چاہ تپوس ندار دورا دو مسالہ نگا گورے وَلَا قَوَرْ صَلَّا نُوحَنِّ لَا قُمِي فلا بس الفسنت اللہ خمسین آما ساڑھے نو سو سال حرد نو علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا اور ساڑھے نو سو سال میں صرف چھ بندی مسلمان ہوئے تین ان کے بیٹے اور تین ان کی بیویاں تین بیٹے اور تین بیویاں کچھ ساتھی ایسے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے کہ درس قرآن دیتی ہوں جی دیتا تھا لیکن چھوڑ دیا کیوں تو کہتے جی میں درس دیتا تھا اور لوگ درس میں نہیں بیٹھتے تھے تو اب میں چلی کے لیے نکلا ہوں اور درس چھوڑ دیا شاباش ہاں، ہاں، ہاں، دسویں میں پڑھتی تھی تو اب دوسری جماعت میں داخلہ لے لیا بڑا کمال کیا در سے قرآن دیتے رہو ساتھی ملے یا نہ ملے تم اپنا ذمہ داری ادا کرتے رہو یہ زندگی بھر کا مسئلہ ہے وہ پیارانہ کے سر سندان کا بگی پیخی کی تو بل بل یہ عمر کا مسئلہ ہے زما عمرہ سر سما تو جانا غم بخندا دیتے رہو ماں یہ ساری زندگی کا مسئلہ ہے اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اطلاع اور مصیبت ہو تو اس کی کیفیت کیا ہوگی ایک دو تپڑ یا ایک دو مکی یا امامتی سے اخراج یا تدری سے اخراج نہیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اسی سورہ کے بوت ذکر کیا ابراہیم اس الله واتقوه ظالم غير لكم ان كنتم تعلمون اور یاد کر ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے عبادت کرو صرف اللہ ہی کا اور ڈرو اللہ سے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون اللہ اوسانا و تخلقون افکا مسئلہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام نے تو قوم نے ان کو کیا جواب دیا فما کانا جواب قومی اِلَّا اَنْ قَالُوا اُقْتُلُوا وَحَرِّقُوا فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ آیت نمبر چوبیس فما جان جواب قومی تو نہیں تھا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے پاس اللہ انقالو مگر ہی کہ کہا انہوں نے اختلو قتل کرو اس ابراہیم کو او ہر یا جلا دو اس کو من تو نجات دے دی اللہ تعالیٰ نے آج میں جلنے سے من النار آگ میں جلنی سے آگ میں تو جو ڈالا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈال رہے تھے تو نمرود کی سلطنت ساری دنیا میں تھی اور اعلان ہوا کہ جو بھی خیرات اور صدقات کرتا ہے تو ابراہیم کی جلانی کی وہ لکڑی لے آؤ سب سے زیادہ لکڑی ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دی جیتے اپنے بیٹے کے جلانے کے لیے اس میں ڈالنے کا طریقہ ان کو نہیں آتا تھا تو درمیان میں ایک مینار بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے اور ارد گرد لکڑی رکھے اور رسی ابراہیم علیہ السلام کے باپ بادشاہ اور وزیروں نے پکڑی جب آگ جلا دیا تو جبریل امین آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا اگر تم چاہتے ہو میں تمہیں اٹھا کے کسی اور جگہ پہ رکھوں گا ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے حسبی سوالی علم بحالی مجھے وہ ذات کافی ہے جس کا علم میرے حال پہ ہے تمہارے سامنے بھی میں اپنا حاجت پیش نہیں کرتا بہادر انسان جب اس میں تکلیف آتا ہے اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کوئی پرواہ نہ تھا امتحان کی کیفیت کیسی ہوگی آگ میں ڈالا جائے گا اگر تم کر سکتے ہو تو اس میدان میں آؤ نہیں کر سکتے ایک دو تپڑ مارے اور پھر چیخے نکلتی ہے نہیں مسئلہ بیان نہیں کروں گا پھر اس میدان میں نہ آنا مِنَ النَّارِ پھر اللہ تعالیٰ کی ذرا سے نصرت و تعاون دیکھی ہے جب اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا قلنا یا نہ برد و سلام ابراہیم تو علماء نے لکھا ہے مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تو ساری دنیا میں جہاں جہاں آج جلا ہوا تھا وہ بجھ گیا صرف ابراہیم کی وجہ سے پوری دنیا میں جہاں آگ جلا ہوا تھا وہ بج گیا جب اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کن نہ یا نہ رکونی بردوں ابراہیم اور آخر میں اس صورت میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ من فَإِنَّمَا پن لِنَفْسِ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيُنَا لِلْعَالَمِينَ جہاد اس کو کہا جاتا ہے تکلیف ہو ابتلاع ہو مصیبت ہو اس میں پکا رہنا کسی کا پرواہ کی بغیر مسئلہ بیان کرنا یہ احوال منقادین میں سے ہے تو کبھی کبھار آپ ایک آج میں سوچیں گے کہ اس میں خطاب منقاد کے ساتھ ہے کہ غیر منقاد کے ساتھ ہے اگر منقاد کے ساتھ ہو تو منقادین کے احوال بیان کرتے ہوئے کبھی تسلی کبھی ترجیح اور بہادری کبھی تنگی اور زجر کبھی بشارت دنیاویہ کبھی بشارت اخرویہ اور کبھی کبھار اترجی اور بہادری کہ بہادر بنو اپنے آباؤ اجداد کو دیکھو تمہارے اسلاف کو دیکھو انہوں نے مسئلہ توحید کیسے لوگوں کو سمجھایا اگر یہ بھی نہ ہو ایک آیت میں کسی کے ساتھ خطاب نہ ہو نہ مشرق کے ساتھ نہ یہودی کے ساتھ نہ نفرانی کے ساتھ نہ کسی اور کے ساتھ ان کے احوال کا تذکرہ تو پھر آپ سوچ لیں اس آیت میں ان مضامین کا تذکرہ ہوگا جن مضامین کے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے جو اصل مقاصد تھے جس سے ہم تعبیر کرتے ہیں اصول مہمہ سے اصول مہمہ یعنی مقاصد اصلی اور قرآن کے چار ہیں کتنے چار پہلا ہے اس بات توحید اللہ کی وحدانیت کا اس بات دوسرا ہے اس بات رسالت اور تیسرا ہے صداقت الکتاب اور چوتا ہے ایمان بالآخرت اس بات توحید ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام محبوس فرمائی ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اس بات کر لے لوگوں کو یہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذات و صفات میں یکتاؤ یکتنہا ہے ان کا کوئی سانجا اور شریک نہیں دوسرا مضمون اس بات اور رسالت پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ نے مبوس فرمائے ہیں تیسرا صداقت الکتاب جس پیغمبر پہ وہی آئی اور جس نے بیان کیا تو وہی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے سچی بات ہے اور اس بات القیامت یعنی قیامت ضرور آئے گا اور لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر دیا جائے گا جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو نیک اعمال کا سلا ملے گا جنہوں نے برے اعمال کی ان کو برے اعمال کا سلا ملے گا اس بات القیامت یہ چار اصول ہے اس کو ہم اصول مہمہ کہتے ہیں مقاصد اربا عالیہ کہتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ ان سے تعلیم کرتے ہیں سوابق سے سوابق اور چار ہے اصول ممدہ اصول ممدہ یعنی وہ چار ان پہلے چاروں کو مضبوط کرنے کے لیے مقصود نہیں اس میں سے پہلا ہے الجہاد فی سبیل اللہ تعالی دوسرا ہے الانفاق فی سبیل اللہ تعالی اور تیسرا ہے التنظیم اور چوتھا ہے الاداب یعنی جہاد مقصود بے ذات نہیں جہاد مسئلہ توحید کے اشاعت کے لیے لکو میں کلی میں اگر کوئی کافروں سے لڑتا ہے لیکن کسی اور مقصد کے لیے اس کو جہاد نہیں کہا جا سکتا جہاد تب ہوگی جب توحید کی اشاد کے لیے ہوگی انفاق مال لگانا تو مال لگانا انفاق بھی ان چار مقاصد کے لیے ہے کہ اللہ کی توحید کی اشاعت ہو جائے پیغمبر پاک کی تائید ہو جائے قرآن کریم کی اشاعت ہو جائے قیامت کا تذکرہ ہو جائے اگر اس کے لیے وہ ٹھیک ہے اور اگر کوئی ویسے پیسے لگاتا ہے اس کو انفاق نہیں کہا جاتا اسی طرح تنظیم تو تنظیم اسی لیے کہ اشاعت توحید و سننا کے لیے ہو اگر اشاعت توحید و سننا کے لیے نہ ہو لا خیر فی کثیر من نجام اللہ من امر بصدقت و معروف اس میں پھر خیر اور فائدہ نہیں اسی طرح آداب یہ چار ہیں ممدات تو ایک آدھ میں آپ سوچ لیں تو اس میں یا اس بات توحید ہوگی یا اس بات رسالت یا صداقت الکتاب یا ایمان بالآخرت توحید کی اس بات قرآن کریم میں صرف ایک مسئلہ ہے جس کو مختلف عنوانات کے ذریعے ثابت کیا گیا باقی جتنے مسائل ہیں ان کو ایک ہی عنوان سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مثلا نماز ہے تو لفظ سلاد کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے و سلاد وان کو احمد اب زکات کا مسئلہ ہے تو ایک ہی لفظ زکات کے ساتھ لیکن روزے کا مسئلہ ہے تو صرف لفظ سوم کے ساتھ حج کا مسئلہ ہے تو حج کے ساتھ کا مسئلہ ہے تو لفظ عمرہ کے ساتھ لیکن جب تو عید کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو مختلف انوانات کے ساتھ ثابت کیا کبھی بھی عنوان الالہ کبھی بھی عنوان تحمید کبھی بھی عنوان تصویر کبھی بینوان برکت الائے کے ہے کے صفات صرف اللہ کے لیے ہے تاکہ ان صفات سے جو اللہ کے مناسب نو صرف اللہ کے لیے ہے سبحانہ اور اسی طرح برکت ڈالنے والا صرف اللہ ہی ہے تو اس بات توحید کو انوانات مختلفہ سے بیان کیا گیا کبھی بھی انوان الہ کہ الہ اور حاجت روا صرف ایک اللہ ہے اللہ کے بغیر کوئی حاجت پورا کرنے والا نہیں یہ مقاصد ارب عالیہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک آیت میں جمع کیے کبھی کبھار ان مقاصد ارب عالیہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں جمع کیے اور کبھی کبھار ان مقاصد اربا میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک دو کو ذکر کیا اور باقی چھوڑ دیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو ایک ہی آج میں کبھی کبھار جمع کیا جیسا کہ سورت النساء آیت نمبر ایک سو چھتیس نکالی ہے سورت النساء آیت نمبر ایک سو چھتیس یا ایوہ آمن دلائی ہو باللہ سولیے یا ایوہ باللہ آمن اے ایمان والو آمن باللہ ہو پاکے ہو جاؤ اللہ اللہ پر ورسولی اور ان کے پیغمبر پر والکتاب اللذی نزل آلا رسولی والکتاب اللذی انزل من قبل ومن یعفر باللہ وملائکتی وکتبی ورسولی والیوم الاخر اب دیکھیں پہلا اس بات توحید یا منو آمنو آمنوا آمنوا باللہ اس بات ورسولی اس بات رسال تو ولی رسولی صداقت الكتاب اور آخر میں والیوم الاخر آخر اس چاروں کے مضامین کو ایک ہی آت میں جمع کر دیا اس بات توحید اس بات رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت چاروں کو جمع کیا کبھی کبھار ایک صورت میں ان چاروں کو جمع کرتا ہے جیسا کہ سورہ تغابن پہلی آیت میں اس بات توحید یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض اس بات توحید پھر اس بات رسالت آیت نمبر 6 ذالک بان کان تاتیم رسولین بالبینات فقالوا بشر يهدوننا فكفروا وتولوا پھر صداقت کتاب آج نمبر آٹھ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ وَالنُّورِ الَّذِي الَّذِي أَنزَلْنَا أَنزَلْنَا اور پھر ایمان بالآخرت آج الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَّنْ بس بَلَا وَرَبِّي سنو سما ٹھنڈا بِمَا چون سورہ تغابن نے ان چار چاروں مضامین کو یقین دیگر ذکر کی اس بات التوحید اس بات الرسالت صداقت الكتاب الکتاب اور ایمان بالآخرہ اسی ترتیب کو کبھی بدلا جیسا کہ سورہ طلاق میں دیکھ لیں سورت الطلاق آج نمبر دس سب سے پہلے اس بات اور قیامت ذکر کیا فضا کا تو بالا امریا گانا کبت تو امریا خسرا حد اللہ لال نہیں موگا بن اللہ دی ہات لال نہیں موگا بن سی جنگ اللہ یا اس بات اور قیامت پھر الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور إثبات الرسالة اور صداقت الكتاب پھر آخر میں اسماد توحید اللہ الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ترتیب کو بدلا تاکہ ذہن نشین ہو جائے ایک شاعر فرماتا ہے بار رانگی کی خواہی جام میں پوش بار رانگی کی خواہی جام میں پوش من انداز کجترا شما سم ہر قسم کپڑے تمہاری دل چاہے پہن لو میں تمہارے انداز کب جانتا ہوں تم جیسے بھی کپڑے پہنو گے میں تمہارے کب کا انداز میں تمہاری چلنے کا انداز سمجھتا ہوں باہر رنگی کی خواہی جامع جام میں پوچھو من انداز قدرہ میں شناسم قرآن کریم مقاصد اور بڑھا لیا کبھی اس کو ایک آٹھ میں جمع کرتی ہے کبھی ایک صورت میں جمع کرتی ہے کبھی ترتی گہار ذکر کرتی ہے اثبات التوحید اثبات الرسالت صداد دل کتاب ایمان بالآخرہ اور کبھی اس ترتیب کو بدلا کر کے پہلے اثبات القیامت پھر اثبات الرسالت صداد دل کتاب اور پھر ایمان بالآخرت تاکہ دل نشین ہو جائے یہ مقاصد اربعہ ان میں سے پہلا ہے توحید توحید ہے یہ کہ اللہ کے صفات اللہ کے ذات اور اللہ کے صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہراؤ اللہ اپنے ذات اور اپنے صفات میں یا تنہا اس کا کوئی سانجا اور اس کا کوئی شریک نہیں لِلَّهِ لائے لَا میری ہی علامہ ابن قیم حکانی اللہ علیہ نے لکھا نا کئی محمد لانے میں لے کر جی انما کلّہ کے لیے اپنے حقوق ہے وہ غیروں کے لیے مناسب نہیں بندوں کے لیے اگنی حقوق ہے لا تج اللہ کہنے حقا تھا من غیر تبیین ولا فرقانی تو دونوں کو ایک جیسا بناؤ کہ اس میں تم فرق نہیں کرتے نہیں اللہ کے اپنے حقوق ہے اپنی صفات ہے اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک نہ ٹہراؤ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹہراؤ اللہ کو اپنے صفات اروحیت میں یکتا جانو اس کا کوئی سانجا اور شریک نہیں اب اس بات التوحید کو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مختلف عنوانات کے ساتھ ثابت کیا کبھی بھی عنوان الہ کبھی بھی عنوان تحمید کبھی کبھی بینوان تصویر اور کبھی بینوان برکت وہ انشاءاللہ تفریح کے بعد پھر بیان کریں گے اب بریک تفریح اس میں وضو بنا دے اور پھر انشاءاللہ سبق ہوگی